السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی اعلی رسول الكريم کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور سیونٹی ایٹ یہ بھی نماز کے متعلق سبق ہے اور جو وظیفہ بتا رہا ہوں جو حدیث بیان کر رہا ہوں میری درخواست یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو اسے کر ہی لو اگر پابندی کرو تو تو بہت بڑی چیز ہے نفاق جہنم سے برات کا یہ نسخہ ہے اور نفاق سے برات کا یہ نبوی نسخہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص چالیس دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو تو اس کو دو پروانے اور دو ہدیے ملتے ہیں دو شاباشیاں ملتی ہیں دو سرٹیفکٹ ملتی ہیں اللہ کی طرف سے ایک پروانہ اور ایک ہدیہ اور ایک سرٹیفکیٹ جہنم سے چھٹکارے کا دوسرا نفاق سے بری ہونے کا یہ حدیث ترمزی میں ہے اب میری رائے یہ ہے کہ زند... اچھا تو یہی ہے کہ آدمی روزانہ پانچوں نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہو لیکن کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے لیکن کم سے کم چالیس دن تو ایک مرتبہ کر لو اور آسان طریقہ اس کا یہی ہے کہ آدمی چلے میں نکل جائے جب چلے میں نکل جائے آدمی تو اب اس مسجد میں وقت لگائے وقت لگائے گا اس کا تو تو جب لگائے گا اس کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہوگی اور جب چلے سے واپس آئے گا تو پوچھے کہ گھر والی کیا لائے تو کہنا دو پروان لے کر آیا ہوں جہنم سے برات کا اور نفاق سے برات کا اور اگر نہیں نکل سکتے جماعت میں بھی نہیں نکل سکتے تو اپنے گھر پر پڑھ لو بھائی اپنے گھر کے جو مسجد ہے اس میں اہتمام کرو اس کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور جو اس طرح چالیس دن اخلاص سے نماز پڑھے کہ شروع ہی سے امام کے ساتھ شریک ہو اور نماز شروع کرنے کی تکبیر جب امام کہے اسی وقت یہ بھی نماز میں شریک ہو جائے تو وہ شخص نہ جہنم میں داخل ہوگا نہ منافقوں میں داخل ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بہت بڑی دولت ہے ہمارے لیے بس آج سے نیت کر لو اور یہ شروع کر دو آپ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے سعید ابن مسیب ایک تعبیر گزرے ہیں وہ کہتے تھے کہ بیس سال تک میری تکبیر اولا مدینہ منورہ میں فوت نہیں ہوئی ہے بیس سال تک میں نے نماز ایسی پڑھی ہے مسجد نبی میں کہ میں مسجد میں ہوتا تھا اور اذان کی آواز کو سنتا تھا میں نے کسی مسلی کی پیٹھ کو کسی نمازی کی پیٹھ میں نے دیکھی نہیں ہے بس امام کے پیچھے ہی کھڑا رہتا تھا مسجد نبی کے اندر اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی نمازیں پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے ایک نصیحت یاد ایک نصیحت سن لو کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں اس لیے ناراض مت ہونا اور دوسری نتیجے سن لو کہ جو زخم تم کو دوسروں نے دیے ہیں ان کو بھول جاؤ اور جو تم نے دوسروں کو دیے ہیں ان کو یاد رکھو جو زخم تم کو دوسروں نے دیے ہیں ان کو بھول جاؤ اور جو تم نے دوسروں کو دیے ہیں ان کو یاد رکھو اب میرے ساتھ پڑھ لیجیے آپ سبحان اللہ و ہم سبحان اللہ العظیم دیکھیے یہ جملے اللہ کو بہت پسند ہے بہت پسند ہے بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں دیکھیے میں نے پڑھا اللہ خوش ہو گئے مجھ سے کہ اللہ کو بہت پسند ہے جملے آپ پڑھو گے تو اللہ آپ سے بھی خوش ہو جائے گا پڑھیے پھر سے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ لازیم اللہ تعالی ہم سب سے خوش ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے گا تو ہمارے کام بن جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور جماعت کے ساتھ ہم سب کو نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین